بولا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنی جادو کے سبب ہماری زمیں سے نکال دو اے مسا